حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھائی دینار یا اس سے زائد کی چوری میں چور کا ہاتھ کاٹ دیا کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو پچیس